بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دسمبر دو ہزار تیرہ دیکھیے سورہ وضحا میں رسول اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس میں ایک آیت یہ ہے وہ وجہ تک کا یعنی تم کو تلاش حق میں سرگرداں پایا تو تم کو ہدایت دی he found you wandering then he guided you اس آیت کو عام طور پر لوگ لیتے ہیں رسول اللہ کے نسبت سے سارے مفسرین جیسے کہ رسول اللہ کا معاملہ بیان ہوا ہے مگر قرآن کو کسی بھی ایک فرد میں یا کسی بھی ایک واقعے میں آپ محدود نہیں کر سکتے قرآن کا ہر اسٹیٹمنٹ چاہے کسی ایک واقعے پر ہو کسی ایک انسان کو لے کر ہو ہمیشہ وہ جنرل معنی میں ہوتا ہے سارے انسانوں کے لیے ہوتا ہے یہ ایک اصولی بات ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے تو اس آیت میں صرف ایک انسان کا معاملہ نہیں بیان ہوا ہے بلکہ ہدایت کا اصول بیان ہوا ہے اس آیت سے وہ پرنسپل دریافت ہوتا ہے جو اللہ نے ہدایت کے لیے ڈیوائن گائیڈنس کے لیے مقرر کیا ہے اس اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت سے پہلے تلاش حق ہے یہ بہت ہی اہم اصول ہے ہدایت سے پہلے تلاش حق ہے یعنی آدمی کو پہلے یہ ثبوت دینا پڑتا ہے کہ وہ حق کا متلاشی ہے وہ سیکر ہے یعنی واقعی معنوں میں سیکر ہے تب اللہ کی ہدایت اس کو ملتی ہے یہ بہت ہی اہم اصول ہے اور کسی بھی شخص کو تاریخ میں کبھی اگر ہدایت ملی ہے تو اسی اصول کے تحت ملی ہے چاہے وہ پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر ہو تو دیکھیے ایک مشہور مقولہ ہے عربی زبان میں کہ لا ادری نصف العلم میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے یعنی I don't know is the beginning of knowledge جب آدمی سنجیدہ ہو وہ چیزوں کو بہت ہی سیریسلی لیتا ہو تو کیا ہوگا اس کو سوال ابھرے گا اس کے اندر who am I what the purpose of my creation why am here in this world what is death what is pre death what is post death یہ سارے سوالات جو ہیں اس کو آئیں گے اب دیکھا گا کہ اس کا جواب جواب سے براد ہے بالکل رائٹ آنسر کیا ہے تو یہ جو سوالات ہیں اسی کا نام ہے سیکنگ تلاش حق تو جب یہ سوالات ابھرے کسی کے اندر تب وہ اس کا کیس رائپ کیس بنتا ہے R I P rape case تب وہ تیار ذہن بنتا ہے اور جب تیار ذہن ہو تبھی اس کو ہدایت ملے گی جیسے دیکھیے سوکھی زمین اگر ہے تبھی پانی جب گرے گا بارش ہوگی تو وہ اس کو جذب کرے گا اور دلدلی زمین اگر ہے تو وہاں تو بارش ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تو سیکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوکھی زمین بن چکا ہے اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ بارش ہو اور اس کو جذب کر لے وہ تو سیکر جو ہے وہ سنسیئر آدمی ہوتا ہے وہ چیزوں کو سیریسلی لیتا ہے وہ سچائی سے کم کسی پر راضی نہیں ہوتا اس کے مائنڈ میں جو بڑے بڑے کوشچن ہیں جب تک وہ آنسر نہ ہو تب تک اس کو اطمینان نہیں ہوتا یہ سب جب ہو باتیں تب وہ سیکر بنا متلاشی حق بنا تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں یہ بہت ہی اہم اصول ہے کوشش بڑی بڑی باتیں کرے کہ بس مجھے کو سچائی مل گئی بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو بڑی بڑی باتیں کرنے والے لیکن اگر وہ اس کورس سے نہیں گزرے ہیں اگر وہ اس کورس سے نہیں گزرے ہیں تو ان کی باتوں کی کوئی ویلو نہیں